میں سے ایک عجیب فائدہ اور برکت یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ہم دنیا میں اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کہاں ہوں گے ہمارا انجام کیا ہوگا ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے بارہ میں فی ہے ذکروں کو فرما کر اس نقطے کی نشاندہی کی ہے کہ اس کتاب میں تم سب کا ذکر ہے بالفاظ دیگر اس کتاب میں تم سب کا چہرہ موجود ہے یہ قرآن ایک آئینہ ہے جس طرح ایک آئینہ ہر شخص کو اس کا چہرہ دکھا دیتا ہے اس طرح قرآن حکیم بھی ہر شخص کو اس کا چہرہ دکھا دیتا ہے ہر شخص خواب و آزاد ہو یا غلام ہو رائی ہو یا رعیت ہو امیر ہو یا غریب ہو عربی ہو یا اجمی ہو زید ہو عمر ہو بکر ہو سب کی تصویر اس قرآن میں موجود ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ کہیں تو متقین اور اہل جنت کے اوصاف کا ذکر اس مقام کو کھول کر بیٹھ جائیں ان صفات کو پڑھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ صفات مجھ پر منطبق ہو رہی ہیں یا نہیں اگر ہو رہی ہیں تو وہاں آپ کا ذکر موجود ہے وہاں آپ کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے جس پر مزید توجہ اور محنت اختیار کرنی چاہیے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ نظر نہیں آ رہے دکھائی نہیں دے رہے یعنی وہ صفات آپ پر چسپا نہیں ہو رہی تو پھر ابھی سے ایک جد و اجتہاد کی ضرورت ہے ایک محنت کی محنت شاخہ کی کہ اس مقام پر میری تصویر ابھر آئے اور میرا چہرہ نظر آ جائے سورہ انفال کے شروع میں اللہ رب العزت نے حقیقی اہل ایمان کا ذکر کیا ہے ان کے لیے درجات اولا کے وعدے فرمائے ہیں گناہوں کی بخشش کی بشارتیں دی ہیں اور دنیا میں بھی ایک باعزت روزی دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ پانچ اوصاف ہیں جن کا ذکر یہاں موجود ہے تو اس مقام کو ہم آج کھول کے بیٹھتے ہیں اور اپنا چہرہ یہاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر نظر آ جائے تو یقیناً یہ ایک سعادت ہے جس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے اور مزید اپنے آپ کو نکھارنے کی اور اپنے حسن میں اضافے کی کوشش کی جائے اور اگر ہمارا چہرہ یہاں دکھائی نہیں دے رہا ہمارے نقوش یہاں ابھر نہیں رہے تو پھر ایک توبت النسوح کے ذریعے اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے تاکہ ہم یہاں اپنے آپ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں فرمایا ان لدین ادا دکھی اللہ ہوں بجلت حلو ہو مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے اس کے فرامین کا اس کے احکام کا اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوب ہو ان کے دلوں میں ایک لرزہ اور خوف طاری ہو جاتا ہے یہ ایک صفت اہل ایمان کی اللہ تعالی کا ذکر اس کی صفات کا ذکر اس کی حدود کا ذکر اس کے احکام کا یا کسی حکم کا ذکر جب سامنے آئے تو جو مومن ہے اس کا دل لرز اٹھے گا لرزنے کا معنی یہ ہے ایک ایسا خوف اس پر تاری ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے اس امر کو قبول کرنے کے لیے مستعد پائے گا اپنے آپ کو جھکا دے گا اور یہ اس کی ایک ایسی نشانی ہے ایسی علامت ہے جو بہت ہی قابل تعریف ہے کیونکہ یہ دین دین اطاعت ہے یہ دین دین قبول ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو کچھ آتا ہے اسے انسان قبول کرتا رہے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا ہوا پائے تو یہ ایک بڑی متمیز علامت ہے اہل ایمان کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اس کی حدود کا بیان ہو اس کے عوامر کا نواحی کا چرچا ہو تو اس کے دل میں بجائے کبر کے بجائے رونت کے بجائے انکار کے قبول کا جذبہ ہو اطاعت کا جذبہ ہو اور انتصال امر کا جذبہ ہو اب یہ ایک علامت ہم نے پڑھ لی اپنے آپ کو ہم سب جانتے ہیں ہماری کیفیت کیا ہے اللہ کے رسول کے فرامین کے مقابلے میں ہمارا کیا رویہ ہے یہ ہم سب کو معلوم تو اپنے آپ کو اس فرمان کے اندر تلاش کرو ہم یہاں موجود ہیں یا نہیں اس کے فرامین سن کر ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے اور ہمارا کیا عالم ہوتا ہے کیا ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے مستعد ہیں کمر بستہ ہیں تیار اور آمادہ ہیں تو پھر تو آپ کا ذکر یہاں موجود ہے پھر آپ کا چہرہ یہاں دکھائی دے رہا ہے اور اگر اللہ رض کے رسول کے فرامین کو قبول کا جذبہ نہیں ہے اور ہمیشہ اطاعت کے لیے مستعد رہنے کا جذبہ نہیں ہے اس کا معنی یہ کہ یہ دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہیں تو پھر یہاں آپ دکھائی نہیں دے رہے ان نمل میں نونینی ادادوں کے روا ہو بجل ہو مومنوں کے دل تو درزہ بھر اندام ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر اور اس کی حدود کا ذکر سن کر اس کے محارم اس کی حدود اس نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ اس کی ایک حد ہے ہر بادشاہ کی ایک حد ہوتی ہے ایک سرحد ہوتی ہے جس کو تجاوز کرنا خلاف قانون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے بھی حدود ہیں وہ حدود مکانی نہیں ہے ان حدود کا تعلق زمین کی حدود سے نہیں ہے بلکہ وہ حدود اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء ہے تو دلوں کے لرزہ برندام ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان اللہ رب العزت کی حدود کی تجاوز نہیں کرتا ان کو بلانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ان حدود کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے یہ اس خوف کی تفسیر ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل لرز اٹھتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں درزنے اور کامنے کا معنی وہ اس کے قبول کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے اور ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا اللہ رب العزت اس کے حقوق کو پامال کر دے گا اور جو شخص اللہ رب العزت کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارے گی اور اس میں واضح نس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کب آتی ہے بغیرت اللہ یہ العبد ما حرم علیہ ربو اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کر دی اس کا بندہ ارتکاب کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکار ہے اور اس کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا معنی یہ دل بالکل بے خوف ہے جبکہ سچے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا امر آ جائے تو وہ لرز اٹھے اور کانپ اٹھے اور اس کو قبول کرے بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی تعطل پیدا کرنے کے اور بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی تعبیر کے یہ ایک قوی ایمان کی نشانی اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ٹالتے ہیں وہ یقیناً ایک گمراہی کا شکار ہیں وہ اس مقام پر کہیں نظر نہیں آئیں گے ان کی تصویر یہاں موجود نہیں ہے اور ان لوگوں پر حیف اور افسوس ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سن کر ایسے قواعد پیش کریں جن سے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو قبول کرنے کی بجائے ان کو ٹال دیا جائے رد کر دیا جائے کھلم کھلا انکار تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ در پردہ ایک ایسا انکار ہے جو قطع اس وصف کے منافی تو مومن کے ایمان میں اس کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین کو سن کر ہمیشہ قبول کے لیے مستعد ہوگا ایسا مستعد کہ ان فرامین پر اس پر لرزہ تاری ہوگا جب تک قبول نہ کر لے قبول کے لیے بے چین ہوگا مزدور ہوگا لاچار ہوگا تو یہ وصف جس کے اندر موجود ہے اس کا ذکر گویا قرآن میں یہاں موجود پھر وہ آگے دوسری علامت پر غور کرے تولیت علیہ ہم آیات ہو زیادت ہوں ایمان جب اس پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے اللہ تعالی کی وحی پڑھی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ ایمان ایک حالت پر قائم نہیں رہتا یزداد یسداد التا و ترحمان بجن خصولیت شیطان رحمان کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور شیطان کی پیروی سے ایمان گھٹتا ہے اور کم ہوتا ہے اور یہ تغیر ایمان میں رونما ہوتا رہتا ہے اور یہ حمد الحدیث کا عقیدہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی اہل الرائے ایمان میں کمی بیشی کے قائل نہیں ہے جبکہ یہ آیت کریمہ ان پر شدید رد وارد کر رہی ہے کہ قرآن کی آیتیں سن سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کی کہ جہاں ہمارا چہرہ دکھائی دے رہا ہے یا نہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ کی وحی سنتے ہیں یا نہیں سنتے شوق اور محبت سے اور اگر سن کر پڑھ کر ایمان بڑھتا ہے تازگی آتی ہے تو یقیناً یہاں آپ کا چہرہ موجود ہے اور اگر یہ تعلق بالقرآن ایک رسمی نوعیت کا ہے بس سننے کی حد تک لیکن کوئی تاثر نہیں ہے اثر قبول کرنا نہیں ہے اور فہم کا جذبہ اور مادہ نہیں ہے تو پھر یقیناً ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا تو یہ ایک واضح علامت ہے کہ ایک مومن قرآن پڑھتا ہے بڑی محبت سے اور بڑی محبت سے سنتا بھی قرآن اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے پڑھنے کا بھی اجر ہے اور سننے کا بھی اجر من قرآ من القرآن حرف فلاح عشر حسنات ہے جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لے اسے دس نیکیاں ملیں گی لا اقول لاف الفلامیم حرف ولاکن الف الحرف ولام الحرف ومیم الحرف میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام دوسرا اور میم تیسرا تو یہ پڑھنے کا اجر یہ پڑھنے کا اجر اور اگر ایک مومن حفظ قرآن کے شرف سے مشرف ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اپنی اس کتاب مقدس کی تمام آیات تمام صورتیں الفاظ اور حروف بھر دے اور وہ اس کا حافظ بن جائے تو اس کا اجر تو لام اتنا ہی جو وہ قرآن حفظ کر رہا ہوتا ہے ایک ایک آیت کو بار بار دہراتا ہے ایک ایک حرف کا بار بار اعادہ کرتا ہے جتنی بار دہرائے گا وہ سینکڑوں بار ہو ہزاروں بار ہو وہ ایک ایک حرف ان دس دس نیکیوں کا موجب بنے گا اور حافظ قرآن کا تعلق کبھی قرآن سے ٹوٹتا نہیں وہ ہمیشہ قرآن پڑھتا رہتا ہے دہراتا رہتا ہے اپنا ضبط اور افقان قائم کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے اور یہ ایک لامتنا ہی ہے جب تبھی ہمارا مرجد قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ اقرا آتی کہ آؤ اور قرآن پڑھو میرے سامنے اور اوپر کو چڑھتے جاؤ ورت دل کما ماقن تو ترت دل اور جس طرح دنیا میں تم آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ویسے ہی آج پڑھو اور جو تمہاری آخری آیت ہوگی حفظ کی وہ تمہاری منزل ہوگی تمہارا ٹھکانا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ تعلق کی برکت ہے تو ایک مومن جس کا ایمان سچا اور پختہ ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ کلام الرحمان سنتا ہے یا پڑھتا ہے اتنی محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کہ اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہ اس امر کا متقادی ہے کہ بڑے شوق جستجو اور ایک سچی طلب کے ساتھ قرآن پڑھا اور سنا جائے ایک محبت کے ساتھ کہ قرآن سن کر واقع دن ایمان بڑھے قرآن پڑھنے سے مقصود کو دنیا کی واہ واہ نہ ہو کہ دنیا میری قراد کی تعریف کرے لمبے سانس کی تعریف کرے بلکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو اور واقع ایمان بڑھے اکثر ریاکاری کاری قرآن پاک کے قرآ میں ہوتی ہے اللہ الرحم رمبی لیکن اگر یہ قرآن پاک کی قرآن اخلاص کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو تو یقیناً اس کی ہر آیت ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی اور واقع یہ تعلق قائم ہے تو اس مقام پر آپ کا چہرہ موجود ہے وہی دات ہم آیات ہوں زیادہ ایمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات اس پر پڑھی جائیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا یہ دوسری علامت ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک راسخ تعلق قرآن پاک کے ساتھ جوڑا جائے قائم کیا جائے تاکہ یہ وصف پیدا ہو جائے کہ قرآن پڑھنے اور سننے سے ایمان میں تازگی ہے ایمان میں ایک بہار اور نکھار آ جائے اور ایمان واقع بڑا ہوا محسوس ہو اور اس کے دوراجات میں ترقی محسوس ہو تو یہ ایک بڑی پختہ ایمان کی علامت ہے اور تیسری علامت اللہ عربی کے توقع لو اپنے رب پر توقل کرتے ہیں توکل جو کہ توحید کا خلاصہ ہے وہ ان میں موجود ہے توحید راسخ اللہ تعالیٰ پر توکل اعتل و توکل یہ توکل کی تعریف ہے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرو وہ اسباب مؤثر نہ ہوں بلکہ عقیدہ یہ ہو کہ ان اسباب میں تاثیر اللہ کے امر سے پیدا ہوتی پھر اس تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی پر توکل کر لو یہ حقیقت توکل جو کہ توحید کا اہم شعبہ ہے بعض علماء نے توکل کو توحید کا خلاصہ بتایا ہے یہ توکل کی حقیقت ہے یا نہیں ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے پہچانتا ہے اور ہر شخص کے اندر اپنے عقیدے کی جو معرفت کی صورت ہے وہ موجود ہے تو یہ ایک سچے مومن کی ایمان کی علامت اپنے رب پر توکل کرتے علیہ السلام کی ایک حدیث ہے یدخل جنت اناس افعدت ہوں مسل افعدت افیدت کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے یہ تعلیم اور تربیت کا ایک انداز ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے پرندوں کے بہت سے اوساد ہیں اس کی تفصیل مطلوب نہیں ہے ایک وصف ایک حدیث میں بیان ان کم توک لون اللہ رب حق تبکولی لازا کا کم کما یرد و تب دو خماسم بتروح بتانا اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کر لو صحیح معنی میں جو توکل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے تخت و خماس اور پرندے صبح کو گھونسلے سے نکلتے ہیں اور خالی پیٹ ہوتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی راس المال ہوتا ہے نہ کوئی ہنر نہ کوئی قصب نہ کوئی نوکری نہ کوئی کاروبار خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ لوٹتے ہیں صرف توکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے اگر تم توکل کی اس کیفیت کو پہچان لو اس حالت کو اپنا لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پرندوں کی طرح روزی دینے پر قادر ویسے جو وسائل رزق ہیں انہیں تم اپناؤ اور حصول رزق بھی اللہ پر توکل کر دو یہ حقیقت ہے فرمایا کہ توکل کا فہم پرندوں سے لے لو کہ ان کے اندر توکل کیسا ہے اور یہ اہل ایمان کی ایک بڑی بنیادی صفت ہے وہ آگار رب بھی ہم یہ توقع لو اپنے رب پر توکل کرتے تو یہ توکل کی حقیقت دلوں میں ہے یا نہیں ہر شخص جانتا ہے اگر واقعات موجود ہے تو اس مقام پر اس کا تذکرہ الحمد للہ موجود ہے اور اس کا چہرہ یہاں واضح ہوتا جا رہا ہے اور اگر توکل مفقود ہے عقیدے میں کمزوری ہے مثلا ڈاکٹر سے دوائی لی اور یہی دل میں نظریہ کہ اس دوائی سے مجھے شفا مل جائے گی حالانکہ نظریہ ہی ہونا چاہیے کہ اس دوائی سے اللہ تعالیٰ شفا دے گا دوائی میں ذاتی تاثیر نہیں ہے اور اگر تاثیر ہے تو اللہ کے امر سے پیدا ہوتی اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر روز کسی نہ کسی کو پیش آتا ہے بیماریاں ہوتی ہیں دوائیاں استعمال ہوتی ہیں تو کیا سوچ ہوتی اگر سوچ اس دوائی کی ذاتی تاثیر کے تعلق سے ہے تو یہ تبکل نہیں اور اگر سوچ یہ ہے کہ یہ تاثیر اللہ کے امر سے پیدا ہو یہ توکل کی پہلی جو ہے وہ اسٹیج ہے اور پھر اس دوائی کو استعمال کر کے حصول شفا کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے اس پر اعتماد کر لے بھروسہ کر لے جو کہ توکل کی حقیقت ہے یہ وہ اللہ رب میں یہ توقع اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور چوتھی صفت یہ ہے اللہ دین یقین یہ وہ لوگ ہیں جو توجہ دیتے ہیں نمازوں کو سیدھا ادا کرنے میں نماز پڑھنا ایک رسمی چیز ہے لیکن نمازوں کو سیدھا کر کے ادا کرنا یہ اصل نماز کی قبولیت کی اساس قرآن نے اقامت صلاح نماز کو سیدھا کرنا اس کی طرف ہماری توجہ مبزول کی ہے کہ نمازوں کو سیدھا کرتے اور یہ ایک ظاہری علامت بہت ہی زیادہ ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دیتی کچھ لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں واقعات نمازی مگر ان کو نمازیں سیدھا کرنے کی ہوش نہیں پڑھتے ہیں ضرور مگر یہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے اگر اقامت سلاد کی طرف توجہ نہیں بس خانہ پوری وقت آ گیا پڑھ لی اقامت سلاد کی طرف توجہ نہیں تو ان کی تصویر یہاں موجود نہیں یہاں ان لوگوں کی تصویر ہے جن کو ایک فکر دامنگیر ہے کہ ہماری نمازیں رسول اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے مطابق ہیں یا نہیں اکثر لوگ پڑھتے ہیں جیسے برادری میں خاندان میں پڑھی جا رہی ان کا چہرہ ہر گر یہاں موجود نہیں لیکن جن لوگوں کو یہ فکر ہے کہ نماز کے ایک ایک جز کو ایک ایک رکن کو ایک ایک حالت کو نبی علیہ السلام کی سنت پر پیش کریں آپ کے طریقے پر پیش کریں اور آپ کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں اوقات کی حفاظت کے ساتھ تو وہ لوگ یہاں موجود ہیں اللہ دین یقین جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں سیدھا کر کے ادا کرتے ہیں اور یہ ایک بڑا عظیم وصف ہے کیونکہ سارے اعمال کا سردار جو ہے وہ نماز اور قیامت کے روز اعمال میں سب سے پہلا حساب اور سوال نماز کا ہوگا خالی نماز کا نہیں بلکہ طریقہ نماز کا کہ پڑھی تو ضرور تم نے لیکن کیسی پڑھی اور ظاہر ہے کہ جس کے طریقے کو اپناؤ گے اگر وہ طریقہ شرن مطلوب نہیں ہے تو وہ نماز رد کر دی جائے گی اگر تم کہو کہ ہم اپنے باپ کے طریقے سے پڑھتے تھے یا اپنے پیر و مرشد کے طریقے سے مولوی صاحب کے طریقے سے یا اپنے امام کے طریقے سے تو ان میں سے کوئی بھی شرعی حجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حجت کی تکمیل نہ کسی قوم برادری سے ہوئی نہ کسی باپ دادا سے ہوئی نہ کسی پیر و مرشد سے ہوئی نہ کسی امام سے ہوئی نہ تابعی سے نہ صحابی سے اللہ تعالیٰ کی حجت کی تکمیل ہر امت کے لیے اس کے نبی کے ذریعے رسول مبشرین و نمزری کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والے ڈرانے والے تاکہ رسولوں کی بےست کے بعد لوگوں کی حجت اللہ پر ختم ہو جائے اور کسی کی حجت باقی نہ رہے کسی کا اعتراض باقی نہ رہے ساری خلق پر اللہ کی حجت اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ذریعے تمہارے اعمال میں انبیاء کی پیروی کا عنصر ہو کر وہ قابل قبول کسی اور کی پیروی کا عنصر ہو کر وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ حجت انبیاء ہیں نہ کہ باپ دادا اور نہ کہ قوم برادری لہذا اقامت سلاد نمازوں کو سیدھا کرنا یہ ایک ایسا وصف ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہے نمازی بہت ہیں مگر اکثر نمازی ایسے ہیں جن کی نمازیں ناقابل قبول کیونکہ وہ نمازی ہیں لیکن اقامت صلاح کا تصور نہیں نماز کو سیدھا کر کے ادا کرنے کا اور یہاں ان لوگوں کا چہرہ دکھائی دے گا جن میں اقامت صلاح کا جوہر ہے کہ نمازیں ادا کرتے ہیں سیدھا کر کے نبی علیہ السلام نے قیام کیسے کیے ہاتھ کیسے باندھا رکوع کیسے کیا سجدہ کیسے کیا تشہد کیسے کیا سلام کیسے پھیرا ایک ایک جز پر وہ قائم کرتے ہیں کس کو اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے اور یہ اقامت صلاح ہے جس کی فکر ہر ایک کو نہیں بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کا چہرہ یہاں دکھائی نہیں دے رہا کہاں دکھائی دے رہا سورہ قرآن پاک کی سورہ ارعیت اللہ دے وہ بدے فضان قلعی تھی بلا یہ خبر اعلیٰ تھا عامر مس کے مسلم کچھ نمازیوں کے لیے ویل ہے بربادی ہلاکت تباہی نمازیوں کے لیے بے نمازوں کا ذکر نہیں ہو رہا نمازیوں کا کچھ لوگ ایسے نمازی نمازی ہوں گے ان کے لیے ویل ہے بعض تفسیروں میں ویل جہنم کی ایک وادی جو دنیا کے سارے پہاڑوں کو پلک جھپکنے میں پگھلا کے رکھے اس وادی میں اللہ رب العزت کچھ نمازیوں کو ڈال دے اللہ دین ہوں انسلاد انسرات ہوں اللہ دین یہ وہ نوازی ہیں جو نمبر ایک نمازوں سے غافل تھے پڑھتے تھے ادا کرتے تھے غفلت کے ساتھ غفلت کیا ہے کبھی توفیق ہی نہیں ملی کہ نمازوں کو چیک کریں کہ درست ہیں یا نہیں بس پڑھی جا رہی پڑھی جا رہی فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے اور پھر وہ نمازی جو ریاکار کار دکھاوے کی نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی پارسائی جو ہے اس کی دھاک قائم کرنے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ وہ نمازی ہیں جن کے لیے ویل ہے تو بہت سے نمازی اپنا چہرہ یہاں ڈھونڈے وہاں کن کا چہرہ ہے جن کی نمازوں میں اقامت ہے نمازوں کو سیدھا کر کے ادا کرتے ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ ہماری نمازوں پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ اور حسن ہے یا نہیں یہ اقامت صلاح ہے اور پانچویں خوبی ممی مار بخنا ہم انفقون جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتی جو کہ ان کے سچے ایمان کی نشانی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صدقہ تو برحان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا برحان ہے کا معنی دلیل یعنی یہ صدقہ سچے ایمان کی دلیل کہ انسان مال کماتا ہے بڑی محنت سے اور اللہ کی راہ میں لکھا دیتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص صادق المان ہے اس کا ایمان سچا ہے اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت اور اس پر مال قربان کر دیتا ہے تو ہمارا کیا جذبہ ہے مال خرچ کرنے کے تعلق سے بخیل تو نہیں ہے بخل کو رسول اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی بیماری قرار دیا ہے اور سخاوت اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے اور اس کی محبت کی دلیل ہے اور سچے ایمان کی علامت یہ پانچ اوصاف ان کو بار بار پڑھیں اور اپنے آپ کو یہاں تلاش کرنے کی کوشش کریں نہیں ہے تو یہاں داخل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ پاک آگے فرماتا ہے الا کا موم یہ حقیقی مومن اللہ گواہی دے رہے اعتراف کر رہے کہ جن لوگوں میں یہ پانچ اور پیدا ہو گئے ہم ان کے سچے اور حقیقی ایمان کی شہادت دیتے اور بڑی عظیم گواہی یہ بڑا عظیم اعتراف ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کا ایمان سچا ہے حقیقی اور پختہ ہے اور بڑا ہی قابل قبول یہ بندے بڑے برگزیدہ ہیں اولا ہم المؤمنون حق یہ حقیقی مومن ان کے لیے ہمارے پاس کیا ہے تین بشارت لہم لہم دراجات الدین ایک تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے اونچے دراجات دراجات اولاد صرف جنت نہیں بلکہ جنت کے اندر اونچے دراجات جیسا کہ نبی السلام کی حدیث ہے کہ جنت میں بعض لوگ اپنے اوپر دیکھیں گے تو ان کو اوپر محل نظر آئیں گے جیسے آج زمین والے آسمانوں کے ستارے دیکھتے ہیں اتنا فرق حالانکہ جنتی یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں مگر اس قدر مدارج کا فرق ہے کہ کچھ جنتی زمین پر ہوں گے جنت کی اور کچھ جنت ہی آسمان پر ہوں گے اتنا ان کو بلندی حاصل ہوگی دراجات اولا لہم دراجات میں جب نبی علیہ السلام نے اتنے بلند دراجات کا ذکر کیا تو صحابہ نے کہا کہ تل کا مناظر الانبیاء کہ یہ تو انبیاء کے ٹھکانے ہوں گے انبیاء کی منازل ہوں گی ان درجوں پر تو انبیاء فائز ہوں گے اتنی بلندی پر اتنے اونچے فرمایا کہ یہ درجے انبیاء کے بھی ہیں اور رجال آمن و بلّہ مصدق المرسلین ان لوگوں کے بھی ہیں جو اللہ پر حقیقی ایمان لے آئے الائے کا حمل مومنون حق کا یہ پانچ اور سات حقیقی ایمان کی علامت ہے جو اللہ پر حقیقی ایمان لے آئے مصدق المرسلین اور ان کے ایمان کا سب سے اہم جوہر یہ ہو کہ نبیوں کی تصدیق کرے نبیوں کی جو بات ان کے سامنے آ جائے اس کو سچا مان لیں اور قبول کر لیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ان کا آ جائے جو حدیث ان کی آ جائے جو سنت ان کی آ جائے جو طریقہ ان کا آ جائے اسے فوراً مان لیں اس کی تصدیق کر لیں یہ نہ دیکھیں قوم برادری کیا کر رہی ہے اور بڑوں کی باتیں کیا ہیں یہی ایک بت آج حائل ہے اکثر لوگوں کے سامنے نبی اسلام کی حدیث کو دیکھتے ہیں مگر اپنے بزرگوں کی بڑوں کی قوم برادری کی باتیں حائل ہو جاتی ہیں انہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے نبی کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو قبول کر لیتے ہیں ان کا یہ درجہ قیامت کے دن اتنے بلند درجات پر فائد ہو اور ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکن ہمارا من ہوگا یہ جو اوپر دیکھیں گے ستاروں کی طرح محلات ان کو نظر آئیں گے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب بھی انہی میں سے ہوں گے ان کے درجہ اتنے بلند ہوں گے اتنے اونچے ہوں گے وہ انائمان بلکہ اس سے بھی کہیں بہتر اس سے بھی کہیں عمدہ اس لیے کہ ان کے ایمان میں یہ صداقت موجود تھی اور یہ حقیقت موجود تھی تو فرمایا کہ یہ ان کا وصف یہ ان کے اوصاف ہیں اور یہ ان کی جزا ہے درجات اولا تو مغفرت اور گناہوں کی بخشش سارے گناہ معاف کر دیں گے ان پانچ اعمال کی برکت سے اور یہ ایک عظیم شان وصف ہے کیونکہ گناہوں کی بخشش ہی جنت کے داخلے کی ضمانت ہے جس شخص کے دامن میں ایک گناہ ہو جب تک وہ اس کو معاف نہ کروا لے اور اس سے پاک صاف نہ ہو جائے جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کی سب سے بڑی دلیل آدم علیہ السلام کا واقعہ ان سے ایک معصیت صادر ہوئی اللہ نے فوراً جنت سے نکال دیے حالانکہ ان کو بڑی تکریم دی تھی عزت دی تھی مسجود مرائقہ بنایا تھا اور کسی عمل کے بغیر ہی جنت دے دی صرف ایک درخت سے روکا اسے چکھ بیٹھے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دی اور اس اولی واقعے سے ہمیں یہ تربیت دی یہ نصیحت دی کہ جہاں معصیت ہوگی وہاں جنت نہیں ہوگی اور جہاں جنت ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوگا گناہ ایک نجاست ہے نحوست ہے ایک کالک ہے جبکہ جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے اور نور ہے اور یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی لہذا مغفرت یہ ضروری ہے جنت کے داخلے کے لیے یا لحم لب ہوں یا جنات اللہ پہلے گناہوں کو معاف کرتا ہے پھر جنات کی وراثت عطا فرماتا ہے تو اگر تم یہ پانچ اوصاف اپنا لو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات اولا بھی ہیں اور مغفرت بھی یہ دونوں آخرت کے فائدے ہیں تمہاری دنیا بھی ہمارے پیش نظر ہے دنیا کے امور کے ورث کن کریم اور تمہیں بڑی باعزت روزی بھی دیں یعنی اس میں دنیا کا بھی استحکام ہے معیشت کی بھی مضبوطی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ایسی ہے کہ صرف جنت نہیں بلکہ جنت کے دراجات اولاد بڑے بلند دراجات عطا فرما دیں تو یہ تین بے بے بے مثال اجر ہیں جو یہاں ذکر ہوئے ان بندوں کے لیے جن کے یہ پانچ اوصاف موجود ہوں جن کے اندر یہ موجود ہوں ان کے لیے یہ تین اجر یہ تین ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف تین وعدے مگر سب سے جو عظیم وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سچے ایمان کا اعتراف کرے اور سچے ایمان کی گواہی دے یہ مقام بڑا اہم ہے اسے روزانہ دیکھو اور اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہمارے اس وقت عمل کی ایمان کی ہمارے ظاہر و باطن کی کیفیت کیا ہے اور یہ پانچ اور ہم میں موجود ہیں یا نہیں ہیں اگر موجود ہے تو پھر واقع بندے کی تصویر یہاں موجود ہے اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ایک جامع کتاب ہے فی ہے ذکر کو اس میں تم سب کا چہرہ موجود ہے تم سب کی شکل موجود ہے اور تم سب کی تصویر موجود ہے ایک آئینہ ہے جسے آئینہ سامنے کر لو چہرہ دکھائی دیتا ہے اس طرح قرآن ایک آئینہ ہے اس کے ورق پلٹو اس کے اوراق دیکھو جا بجا جو ہیں وہ انسانوں کی تصویریں موجود ہیں کہیں بک میں نیند کا ذکر ہے اپنے آپ کو وہاں تلاش کرو اور کہیں فجار اور گناگاروں کا ذکر ہے یہ بھی دیکھو کہ یہ میں فاسق اور فاجر تو نہیں اللہ کے دین کا باغی تو نہیں اس مقام پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو دین کے باغی ہیں جہنمی وہاں اپنے آپ کو دیکھو اگر وہاں نظر آ رہے ہو تو پھر توبہ کر کے رجوع کرو اور اگر وہاں موجود نہیں ہو تو اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے ایمان کے تسلسل عمل کے تسلسل اور ایمان کی تقویت کے لیے اور ظاہر و باطن کی تربیت اور تزکیہ کے لیے مزید مستعد ہو جاؤ اور کوشش کرو اور اپنے آپ کو ان بندوں میں شامل کرنے کی کوشش کرو جو بندے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں من یوت اللہ اور رسول فعلائے انعم اللہ علیہ من النبیین بس صدیقین بس شہدا بس صالحین بحسین اللہ رفیقہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں حقیقی اطاعت سچی اطاعت کہ جیسی اللہ کے رسول کا امر پہنچے اس کو قبول کرنے کے لیے مستحد ہو کوئی تاخیر نہ ہو کوئی تعویل نہ ہو کوئی بہانہ نہ ہو بلکہ ہمیشہ مستحد ہو تو یہ لوگ قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے نبی تو اللہ کے امر سے بنتا ہے لیکن باقی تین دراجات صدیقیت اور شہادت اور صالحیت یہ مقام تو حاصل ہو سکتے ہیں جن کے لیے ایک محنت شاخہ کی ضرورت ہے اللہ رض کے رسول کی ہدایت تو جا بجا انسانوں کا ذکر اس کتاب نے کیا اپنے آپ کو تلاش کرو اور اس کتاب کو ایک آئینے کے طور پر دیکھو اور ان اوساف کو اپنے اوپر منتوب کرنے کی کوشش کرو قرآن میں صالحین کا ذکر بھی ہے اور قرآن میں مفسدین اور گمراہ لوگوں کا ذکر بھی ہے ان کے بھی اوساف ہیں ان کے بھی اوساف ہیں بس تصفح کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور اس تلاش کے بعد اپنی مکمل اصلاح کی ضرورت ہے اور مکمل ایک استقامت کی ضرورت ہے بد توفیق ہو بے اللہ تعالی اللہ پاک ہمیں اس کتاب مقدس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے توبت النسوح کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کا عامل بنا دے اللہ تعالیٰ ان راہوں سے بچائے جو راستے انسان کو جہنم میں اور اللہ کی ناراضگی میں پھینک دیتے ہیں اور ایسے راستوں پر قائم کرے جو جنت کے راستے ہیں سراد مستقیم ہیں اور اللہ کی رضا کے راستے ہیں اقوال حاضر بس صفر اللہ علی رب العالم الحمد للہ وسلات وسلام علیہ رسول اللہ وبائے یہ بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے مرم العزت تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے بہت سے ساتھی نے اپنے مریضوں کے لیے مجھ سے رابطے کیے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ حاجلہ فرما دے اور ہم جمعے کے بعد ایک جنازہ بھی پڑھیں گے غائبانہ ایک خاتون کا صحیح العقیدہ خاتون کا صرفی خاتون کا جن کا انتقال لاہور میں ہوا ہری پور ہزارہ میں ان کی تدفین ہوئی اور اس خاتون کی وفات سے قبل وسیعت تھی کہ جنازہ ان کا میں پڑھاؤں لیکن ان کے فاصلہ بہت تھا سفر ممکن نہیں تھا تو ہم نے جنازہ غائبانہ کا وعدہ کر لیا جمعے کے بعد آپ جنازہ پڑھ کے جائیے گا اور آج کا اعلان جو ہے وہ آپ کی اسی مسجد کے لیے جہاں آپ موجود ہیں مسجد رحمانیہ جو کہ الحمد بہت سے ایک انقلابی اور تاریخی اقدام اللہ کی فضل سے کر رہی ہے اور دعوت کا ایک مربوط پروگرام ہے تعلیم کا اور تربیت کا اور اعلان اس مسجد کے تعاون کے لیے ہے کیونکہ جتنے بھی پروگرام چل رہے ہیں ان پر واقعات بہت سے مصارف وہ خرچ کیے جا رہے ہیں تو آپ تمام ساتھی آج بھرپور تعاون کرتے جائیے گا اس مسجد کے لیے تاکہ جو منصوبے اور جو نشادات ہیں وہ مستمر رہیں اور جاری اور قائم رہیں اور انشاءاللہ یہ اس مرکز کے ساتھ ایک تعاون ہے جو یقیناً بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا اللہ پاک توفیق فرما دے یہ بعض علماء کے فتوے کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک رکعت اور دو رکعت والی نماز میں تورک کے قائل نہیں تشہد میں تشہد میں بایاں پاؤں نکال کے بیٹھتے ہیں تو وہ اس کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ تین یا چار رکعت والی نماز میں تبرک ہے مگر سندر نسائی میں ایک حدیث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 محمد ولا تجعلنا ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي